ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی رات میں سورہ دخان پڑھے گا اسے بخش دیا جائے گا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نواسی یہ حدیث ضعیف ہے